اب میرے بھائی عمر ابن ابن ابن نے یہ تینوں زیاد کے پاس بھی میرے بھائیو ابن زیاد کے پاس ابن زیاد کو یہ تینوں تجاویز بڑی پسند آئی اور اس نے یہ کہہ دیا کہ جناب حسین ان تین تجاویز میں سے جو پسند کرنا چاہے پسند لیں لیکن بادشاہوں کی جو درباری ہوتے ہیں یہ بادشاہوں کو بیوقوف بنا دیں گے ابن زیاد ایک درباری تھا شمر اس نے کہا نہیں ابن زیاد ایسے نہیں آپ جناب حسین سے یہ بنوائیں کہ وہ ہتھیار پھینک دیں اور اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیں چنانچہ ابن زیاد نے کہا یہ تدبیر درست ہے اور اس نے پیغام بھیج دیا فوج کی مسئلہ کو کہ حسین سے یہ کہا جائے کہ وہ ہتھیار جناب حسین نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ میں ہتھیار نہیں پھینکوں گا اور اپنے آپ کو اتنے زیاد کے حوالے نہیں کروں گا چنانچہ کوفی لشکر جس تعداد پانچ ہزار کی وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گیا جناب حسین جن کے ساتھ بہتر گھڑ سوار تھے بہتر ایسے آدمی تھے جو باقاعدہ لڑنے والے تھے انہوں نے کوفی لشکر کو تبلیغ شروع کر دی بازو سے شروع کر دی اور کہا کوفیو تم لوگوں نے میری بیعت کی ہے تم لوگوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ حسین ہم آپ جناب حسین ایسی باتیں کرتے رہے ان کے لیٹروں کے خطوط انہیں دکھاتے رہے کسی کو پر کوئی اثر نہیں ہوا صرف تیس ایسے آدمی تھے جنہوں نے ان کی واد و نصیحت کو قبول کیا اور وہ کوفی لشکر کو چھوڑ کے جناب حسین کے ساتھ مل گئے یہ تیس آدمی تھے اور ان میں سے ایک ہر ابن یزید تمیمی تھا جو سب سے پہلے جناب حسین سے کاشیا کے قریب ملا تھا اب میرے بھائیوں لوگوں نے کوفی لشکر نے ہوری طرح یزید تمیمی سے کہا کہ ہور تم یہ کیا کر رہے ہو تمہیں ابن زیاد نے بھیجا ہے جناب حسین سے لڑنے کے لیے اور تم جناب حسین کے ساتھ مل گئے ہو تو ہر ابن یزید تمیمی کہنے لگا کہ لوگو میں نے اپنے آپ کو اختیار دیا کہ جنت میں جانا چاہتے ہو یا جہنم میں جانا چاہتے ہو تو میرے نفس نے میرے جان نے کہا کہ جہنم میں نہیں جانا جنت میں جانا ہے اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں جناب حسین کا ساتھ دوں گا میں کوفی لشکر کا ساتھ نہیں دوں گا لیکن جناب حسین کی اس بات اور کا اثر کتنے آدمی آدمی کو کو اوپر ہوا ہے صرف تیس میرے بھائیوں کوفی لڑنے لگے جناب حسین نے اپنے لوگ بھیجے کہ ان سے مذاکرات کرو مذاکرات کیے گئے ایک رات کی جناب حسین نے مہرت مانگی جناب حسین پوری رات نمازیں پڑھتے رہے اللہ کی عبادت کرتے رہے اللہ سے سرگوشیاں کرتے رہے اللہ سے دعائیں کرتے رہے اور جب نمازیں ادا کی گئیں زہر کی نماز اثر کی نماز مغرب کی نماز عشاء کی نماز تو سب لوگوں نے یہ نمازیں کس کی امامت میں ادا کی جناب حسین کی امامت میں جناب حسین نے خوفیوں سے کہا کہ تم اپنا امام مقرر کرو الگ الگ سب نے نمازیں جناب حسین کی میں ادا کی ہیں اور فجر کی نماز کے بعد لڑائی شروع ہو گئی لڑائی کیا ہونا تھی ادھر سو کے قریب آدمی ہیں اور ادھر پانچ ہزار ہیں جناب حسین کے ماننے والے جناب حسین کے رشتے دار جناب حسین کا ساتھ دینے والے ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کہ صرف جناب حسین باقی رہ گئے اور ان کا بیٹا زین العابدین باقی رہ گیا وہ بھی اس لیے بیمار تھا مریض تھا جناب حسین صبح سے دن چڑھ گیا ہے لڑ رہے ہیں کوئی ان کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی بھی درد نہیں ہے کہ ان کے اوپر تلوار چلائے لیکن شمر ابن جوشن بد وقت بد نصیب آگے بڑھا اپنے لوگوں سے کہنے لگا کیوں نہیں اس کو قتل کرتے لوگوں نے جناب حسین کا گراؤ کر لیا جناب حسین تلواریں چلاتے رہے کئی لوگ ان کی تلوار کی زد میں آ کے قتل ہوئے اور بالآخر وہ وقت آیا جناب حسین رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا شہید کرنے والا برائے راست کون تھا کچھ لوگ کہتے ہیں شمر تھا اور کچھ لوگ کہتے ہیں سنان ابن انس نفری تھا لیکن قتل کا آرڈر جاری کرنے والا ابن زیاد تھا جناب حسین مظلومانہ شہید ہوئے یہ بہت بڑی مصیبت ہے جو امت کے اوپر آئی اور قرآن پاک نے یہ سکھایا ہے کہ جب مسلمانوں کے اوپر تمہارا مال واپس لے کر کبھی تمہاری جانیں واپس لے کر اور فرمایا خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے ہے اس لیے میرے بھائیوں جب بھی مسلمانوں کے اوپر مصیبت آئے تو اس وقت صبر کرنا چاہیے نبی علیہ السلام والسلام کے چچا جناب حمزہ شہید ہوئے نبی علیہ السلام نے صبر کیا حالانکہ آپ کو بڑا دکھ تھا کیا اور یہی مسلمان کو کرنا چاہیے کہ ایسے موقع پہ صبر کرنا چاہیے میرے بھائیوں اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ جناب حسین کے قاتل کون ہیں جناب علی سے پوچھ لیتے ہیں جناب علی نے کہا تھا اور ان کے الفاظ شیعہ کی کتاب نہد البلاغہ میں موجود ہیں نہد البلاغہ شیعوں کی کتاب ہے اس میں ان کے الفاظ موجود ہیں انہوں نے اہل کوفہ کو مخاطب کر کے کہا تھا جو شیان علی ہیں جو جناب علی کے حمیتی تھے جناب علی کے لشکر میں تھے جناب علی کے شہر میں رہتے تھے جناب علی نے مخاطب کر کے کہا تھا کہ لوگوں لوگ اپنے حکمرانوں کے ظلم و ستم سے والوں سے اپنے حمیدیوں سے ہاتھوں کہتے ہو کہ ہم شیان علی ہیں ہم شیان ہمارے آخری دو موضوع ہیں میرے بھائیوں جناب حسین کے بارے میں لوگ افراد و تفریح کا شکار ہیں کچھ وہ بدبخت ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب حسین رضی اللہ عنہ نے وقت کے حکمران کے خلاف بغاوت کی وہ خارجی تھے وہ باغی تھے اور خارجی کا جواب من تم کہ جب تم کسی آدمی کو خلیفہ بنا چکے ہو کسی کو امیر بنا چکے ہو کسی کو حکمران بنا چکے ہو اور تیسرا موقف ہے اہل سنت و جماعت کا سنیوں کا افراد و تفریق کے درمیان معتدل موقف وہ کیا ہے کہ جناب حسین خلیفہ نہیں تھے جناب حسین امام نہیں تھے جناب حسین حکمران نہیں تھے لیکن نبی علیہ السلام اسلام کے لال نوازے ہیں آپ کے چہیتے نوازے ہیں احادیث میں ان کے بہت نہیں تھے حکمران نہیں تھے تو ہمارا موقف یہ ہے میرے بھائیوں کیا موقف ہے ہمارا کہ جناب حسین خلیفہ نہیں تھے حکمران نہیں تھے لیکن وہ خارجی نہیں ہے باغی نہیں ہے وہ مظلوم ہے ان کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ شہید ہوئے ہیں اور ان کی شہادت امت کے لحاظ سے بہت بڑی مصیبت ہے لیکن ان کے لحاظ سے مصیبت نہیں ہے کیونکہ اس وجہ سے ان کو بلند مقام ملا شہادت کا مقام ملا ان کے درجات بلند ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا اب میرے بھائیو ہم آتے ہیں یزید کی طرف یزید کے تعلق سے ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے یہ بڑا حساس سوال ہے میرے بھائیوں پہلی بات یہ ہے کہ یزید کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور کر دی گئی ہیں اور ایسی باتیں اور ایسی روایتیں جب آپ ان کا جائزہ لیں گے تو ان روایتوں کو بیان کرنے والے جو راوی ہوں گے وہ جھوٹے قذاب اور مشکوک قسم کے ہوں گے مثلا اس روایت میں ابو مخنف ہوگا لوت ابن یحییٰ جو اعلیٰ درجے کا جھوٹا ہے یا اس میں واقعی ہوگا یا اس میں کلبی ہوگا بارے میں کوئی صحیح روایت آپ گھر میں پہنچے یزید نے ان سے پیار اور محبت کی حد کر دی ان کی میزبانی کی کئی دنوں تک انہیں بطور مہمان رکھا زیلا ہوں کسی سنی با اعتماد نمبر پہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یزید نے جناب حسین رضی اللہ کے سر کی توہین کی یہ بات بھی غلط ہے ابن زیاد نے البتہ جناب حسین کے سر کی توہین کی ہے ترمزی شریف کی روایت ہے ترمزی شریف کی روایت ترمزی شریف کی روایت بات میں بیان کروں گا کہ جناب انس ابن مالک کہتے ہیں میں ابن زیاد کے پاس موجود تھا جناب حسین کے سر کو لایا گیا ابن زیاد آپ کے سر کے اوپر چھڑی مارتا رہا تو جناب انس ابن مالک نے کہا ابن زیاد یہ وہ سر ہے یہ وہ سر ہے جس کے چہرے پہ نبی علیہ السلام اپنے پاک منہ کے ساتھ موسا دیا تھا تو یعنی کہ جناب انس ابن مالک نے ابن زیاد کو اس حرکت سے روکا اور اس کے بعد ابن زیاد نے جناب حسین کے ساتھ کی توہین نہیں کی تو ابن زیاد اس معاملے میں مجرم ہے اور اس کا حشر کر کیا ہوا تھا ترمذی شریف کی حدیث ہے عمارہ ابن عمیر کہتے ہیں کہ جب ابن زیاد کو قتل کیا گیا اور ابن زیاد اس کے ساتھیوں کی لاشیں کوفہ کی مسجد کے سین میں رکھی گئیں تو میں وہاں پہ پہنچا تو لوگ اونچی وہاں سے کہہ رہے تھے وہ آیا وہ آیا وہ آیا جب میں آگے گیا دیکھتا ہوں ایک سانپ آتا ہے ساری لاشوں کو کراس کر کے ابن کے لیکن یزید کے بارے میں ایسی کوئی چیز صحیح سن سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے جناب حسین کے سر کی توہین کی ہو بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جناب حسین کا سر دمشق میں پہنچا ہی نہیں ہے اسے تو کوفہ میں ہی ان کے باقی جسم کے ساتھ دفن کر دیا گیا تھا تو میرے بھائیو اب یزید ابن معاویہ کے تعلق سے لوگ تین طرح کے ہیں کتنی طرح کے لوگ ہیں نمبر ایک جو یزید سے بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اسے معصوم ماننے تک جاتے ہیں نبی ماننے تک جاتے ہیں بڑی ماننے تک جاتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو یزید کو کافر اور منافع معاویہ کو جو لوگ کافر کہتے ہیں منافق کہتے ہیں فاسق و فادر کہتے ہیں ان سے تین گزارشات ہیں پہلی گزارش یہ ہے کہ کسی صحیح سن سے ثابت نہیں ہو سکا کہ یزید ابن معاویہ فاسق و فاجر ہو چل جائے کہ آپ اسے کافر یا منافق ہیں کسی صحیح سرن سے یہ چیز ثابت نہیں ہو سکی دوسری بات یہ ہے اگر ثابت ہو بھی جائے کہ وہ فاسق و فاجر تھا تو فاسق و فاجر جو ہے کافر نہیں ہوتا منافق نہیں ہوتا آپ اسے جرمی نہیں کہہ سکتے اور یہاں پہ آپ کو وہ حدیثیں بھی رکھنی چاہیے جو آپ سب نے سن رکھی ہے کہ جس ایک آدمی نے ننانوے قتل کیے تھے کتنے قتل کیے تھے ننانوے قتل کیے تھے اور پھر مسئلہ پوچھنے کے لیے ایک پادری کے پاس آیا کہ میں ننانوے میں قتل کر چکا ہوں کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس نے کہا نہیں اس نے اس پادری کو بھی قتل کر دیا کتنے قتل ہو گئے سو اب تو اس نے لگا کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے تو اسے ایک عالم دین ملا پہلے کون ملا تھا پادری صوفی عبادت گزار علم سے محروم اب ملا ہے عالم دین عالم دین سے مسئلہ پوچھا میرے لیے توبہ کا کوئی دروازہ ہے تو اس نے کہا کیوں نہیں تمہارے چنانچہ اس نے توبہ کی اور اللہ تبادل نے اس کی توبہ قبول فرمائی حالانکہ اسے مزید کوئی عمل کرنے کا بھی موقع نہیں ملا تھا لمبی روایت ہے میں ساتھ سے کام ہوگا دوسرے نمبر پہ وہ حدیث نہ بولے جو مسلم شریف میں آتی ہے ابو بہو میں آتی ہے کہ دو آدمی دوست تھے ایک بہت نیک تھا اور ایک بہت گنےگار نیک آدمی گنےگار کو سمجھاتا تھا باپ کو فادر کو سمجھاتا تھا گناہ چھوڑ تیار نہیں تھا جناب حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قاتل کون تھا باشی کون تھا باشی جب وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا کہا اللہ کے رسول اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں آپ نے کہا باشی اسلام قبول ہے مسلمان ہو جاؤ مومن بن جاؤ لیکن میرے سامنے نہ آنا تمہیں دیکھ کے مجھے اپنے چچا یاد آیا لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ تم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے میرے چچا کو شہید اگر مان بھی لیا جائے کہ یزید قاتل تھا مان بھی لیا جائے باپ کو فادر تھا تو یہ کہاں سے پتا چلے گا کہ اس نے توبہ نہیں کی تھی اور اگر توبہ بھی نہیں کی تھی ایسے ہی مر گیا تھا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا ہر گناہ تو ہے اور میرے بھائیوں پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ فاسق و فادر تھا تو کیا فاسق و فادر کے اوپر نام لے کے آپ لانت بھیج سکتے ہیں نہیں میرے بھائیوں یہ کام نہیں کر سکتے عام طور پہ نام کر سکتے ہیں کہ جو یہ کام کرے وہ لانت ہے لیکن نام لے کے کہ فلاں آدمی نے کام کیا اس لیے ملون ہے یہ غلط ہے میرے بھائیوں آج زید کے اوپر کتنی لانتیں ہو رہی ہیں کتنی ہو رہی ہیں بہت کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے مفرس تلاش فقیر و مسکین وہ ہے جو روز قیامت آئے گا اس کے پاس بڑی نیکیاں ہوں گی لیکن جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو لوگ کہیں گے کہ یا اللہ اس نے میری زمین کو قبضہ کیا تھا اس نے میرے اوپر تہمتیں لگائی تھی اس نے مجھے مارا تھا اس نے مجھے گالی دی تھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دیں گے اور اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی دعوے دار اب اور پھر میرے بھائیو یزید کے لیے کون ہے جو دعا نہیں کرتا سارے دعا کرتے ہیں کیا ہم یہ نہیں کہتے ہیں اللہ سب مسلمانوں کو معاف کرتے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کیا یزید اس میں داخل نہیں ہے یزید بھی اس میں داخل ہے تو سارے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو کہ یزید کے معاملے میں بھی اعتدار سے کام لیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس سے محبت کریں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو ولی مانیں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا آپ اسے گالیاں نہ دیں اس کو کلام دینا بھی دیں اس کا معاملہ اللہ کا شروع کر دیں جناب حسین سے پہلے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں جناب زکریہ علیہ السلام نبی ہیں انہیں شہید کیا گیا جناب قتل کا ہے وہ جو کوئی بھی ہے جو بھی جناب حسین کو قتل کرنے والا ہے وہ مجرم ہے گنہگار ہے اور جس نے قتل کرنے میں مدد کی ہے وہ بھی مجرم ہے جو ان کے قتل کرنے پہ راضی ہے وہ بھی مجرم ہے لیکن کون ہے شمر کا نام آتا ہے سنان ابن اسقفی کا نام آتا ہے ابن زیاد کا نام آتا ہے لیکن کسی صحیح سند سے آپ کو یزید کا نام اس فہرست میں نہیں ملے گا اس لیے میرے بھائیوں اور یہ ساری باتیں جو ہم کرتے ہیں یزید کے دفاع میں نہیں کرتے بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ حق کا دفاع کرنا چاہیے اطلاع سے کام لینا چاہیے جب آپ یزید تک پہنچتے ہیں پھر آپ یزید اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں روزے قیامت جناب حسین کے ساتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ ہمارا شمار روزے قیامت ان میں کرے جن کے جنت میں سردار کون ہوں گے جناب حسن و حسین ہوں گے یہ بھی ایک مبارتا ہے آخری بات کر دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اچھا تم یزید کا دفاع کرتے ہو پھر یہ دعا کرو اسلام اخلاق